سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے دھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیا کھلی دلوں کی ہوائیں ادھر کی ہے کلیا دلوں کی ہوا گے ادھر کی ہے کلیا دلوں کی ہوا گے ادھر کی ہے ری گری ڈالے ہری گری رے تو بالے گری گری ہری عمل پری ہے یہ بارش رشر کی گے گشتے کمل نامل پری ہے یہ بارش عرش گھر کی ہے ہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جا سر کی ہے رکھنے والے جا چس کی ہے بارو قدم دم کے ہر دم رنگ ہو مدیرے کا سفر کرنے والوں سوچو امام اہل سنت جگا رہے ہیں فرما رہے ہیں وارو قدم قدم پہ ہر دم کے جانے نو یہ مدینے کا راستہ کتنا پیارا ہے کہاں جا رہا ہے یہ راہ جاں فضا میرے مولا کی در کی ہے کہیں کہتے ہیں کہ مدینے جا رہے ہو اور وہاں پر اس طرح جانا ہے ارے یہ جا چشموں سر کی ہے کیا خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں ہاں ہاں غافل ذرا تو جا پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور پا اللہ تو اکبر قدم اور یہ خاک رس ملا ملائکہ کو جہاں وز عسر کی ہے رس رس ملا کو چمس عصر کی ہے یہ بدی سوچئے وہ کون سا مقام ہے اعلی حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک سوچو کہاں جا رہے ہو یہ وہ خاک ہے حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے ارے ملائکہ فرشتے جہاں سر جھکانا اپنے لیے معراج سمجھتے ہیں اور پھر یہ بہت پیاری یہ تر پوری ترتیب ہے کہتے ہیں ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام ہاں ہاں میرے آقا کا روزہ وہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں ستر ہزار شام حاضری دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے اور یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے یہ بار گاہ مرحمت عام تر کی ہے فرماتے ہیں کہ یہ اگر بدلیاں نہ ہوں یہ صرف بارہ گھنٹے کی کم و بیش حاضری کیوں ہے دوبارہ موقع کیوں نہیں مل رہا کیونکہ اللہ کے فرشتے اتنے ہیں اور سب چاہتے ہیں دربار رسالت میں حاضری دینا آقا کا آقا کا در تو سب کے لیے ہے تو رب کے فرشتے اتنے کہ پیارے آقا کے در پر ستر ہزار صبح ستر ہزار شام آتے ہیں تو یہ بدلیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ سب کو حاضری مل جائے اور پھر کیا خوبصورت بات کرتے ہیں کہ وہ فرشتے جو معصوم ہیں جو گناہ نہیں کرتے معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار اور آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے آئے ہائے آنسو گئے عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے چلے جاؤ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ بے میں مر کے ٹھنڈے چلے جا آنکھیں سی سیدھی سڑک شہرے کر کی ہے سی سی سڑکیں شہر شفاعت مد کر کی ہے امبر زمین ابیر ہوا بوش کے تر غبار امبر زمین ادنا سیے سنا تیری گزر کی ہے ادنا سناد تیری گزر کی ہے سرکار ہم گواروں ادب کہاں سرکار ہم گواروں میں قرضے ادب کہاں ہم کو تو بس سمیز یہی بھی بھر کی ہے اسلامی سوچیں یہ کیسا دربار ہے حضرت لکھتے ہیں مانگیں گے اور مانگے جائیں گے کیوں کیونکہ منہ مانگی پائیں گے جو مانگیں گے وہ ملنا ہے میرے آقا کا در وہ ہے جہاں لا بھی نہیں یعنی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور اگر بھی نہیں بعض اوقات کوئی کہتا ہے اگر ہوتا تو دوں گا اگر یہ کرو گے تو دوں گا میرے کریم سے گر کترا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں تو جائیں ضرور جائیں اور آقا سے پھر منہ مانگی پائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اگر کی ہے سرکار میں ناگے ناجت اگر کی ہے کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات بہت بنی شاہ گدا مانگ رہے گے اور یوں کو پاگے ما گے ما گے جا دو با دا دیکھیے مانگنا اور ہے اور ملنا اور ہے لیکن یہاں مانگنے کا مزہ کیسا ہے بھکاری کو بھیک مانگنے میں مزہ نہیں آتا ہوگا مگر قربان جائیے در رسالت کی بھکاری پر آقا کے بھکاری پر آلہ حضرت لکھتے ہیں لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں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 جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے میرے پیارے اسلام بھائیو کیا بات ہے لبوا ہے مانگے گے مانگے جائیں جا گے پاگے پائیں گے مانگے گے مانگے جائیں گوما دی پائیں گے سرکار میں نگا جت اگر کی ہے سب پہ ہاں تو قریب ہے کی ہے لب آنکھیں پھیلی کے پر گیا لبا کے پرد ہے جو کتنے مزے گئے اتنے مزے سے فیک پاک در کی گے منگتا اٹھتے گے داتا تھی دوری تمبو عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری تمبو عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے کیوں تارا جی دیکھی کبھی آج جھولیوں میں گدایا در کی ہے جو آج جو

سہانی صبحوں میں ٹھنڈک ٹھنڈک جی جگہ